سوالے نے کہا میری قوم کے لوگوں اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانگتے ہو تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے